نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم لیوالے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم لیوالے تمہاری کتاب اور آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود دو عالم وہی ہیں قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکت قدر کھل گیا کملی والے دو عالم تمہارا والے کہ تم ہو حبیب خدا کم لی والے دو عالم تمہارا ہوا کم لی والے کہ تم ہو حبیب خدا کم لی والے ادھر فرش نازاں ادھر عرش کہ میں افضل الانبیاء ہیں فرشتے کھڑے ہر طرف صف بصف ہیں ملاقات رب کو چلے مصطفیٰ ہیں نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی مقام تیرا کم لیوالے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم لیوالے تمہاری کتاب اور دیاں آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء دیا کملی والے صحاب کرم مقام اجابت مقام دعا ہے مدینے کی گلیاں بشارت ہو بیمار بڑھتے چلو تم کہ دار و شفا ہے مدینے کی گلیاں فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب ہماری دوا مدینے کی گلیاں دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کم والے کہ تم ہو ابھی بے خدا کم والے تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کم والے تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں امامت تیرا مرتبہ کم لی والے عالم تمہارا ہوا کم کہ تم ہو حبیب خدا کم والے تیری برکت نقش پا کم والے یہاں پر تیرا مرتبہ کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کم کہ تم ہو بے خدا کملی والے